چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے